وہ بندہ وہ بندہ تقوا کے منہج پر منہج پر قائم رہے قائم رہے تو اللہ رب العزت رب العزت اس کے ان ظاہری حالات کو تبدیل کرنے پر قادر ہے اور جو تقوی کی برکات اور ثمرات ہیں وہ دکھانے اور عطا کرنے پر قادر ہے تو من یتق اللہ یجعل له مخرجا جو شخص تقوا اختیار کیے رہے گا اللہ تعالیٰ اسے تمام مشکلات سے نکلنے کا راستہ عطا فرمانے پر قادر ہے امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے لوکان جس سماوات والارض رتقا على عبد فتق اللہ لجعل له مخرجا اگر یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ملا کر کسی بندے کے سر پہ لاد دی جائیں اس سے بڑا بوجھ کیا ہو سکتا ہے لیکن وہ بندہ اگر تخبہ پر قائم رہے اور اس منہج کو اپنائے رکھے تو اللہ العزت آسمانوں اور زمینوں کے پیٹ کو پھاڑ کر اسے مخرج یعنی نکلنے کا راستہ فرما دے گا حالانکہ ظاہری انتہائی کمزوری پر ہے اتنے بڑے بوجھ کا متحمل کون ہو سکتا ہے لیکن یہ تقوی کی قوت ہے نیک امال کی طاقت ہے کہ اللہ رب العزت ایسے اسباب مہیا فرما دے جو ظاہری حالات کے خلاف یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی خود ہی اپنی ایک صفت کا تعارف کرایا ہے اور وہ الطیف ہے اللطیف کے معنی میں سے ایک معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت ظاہری حالات کے برعکس اپنے بندوں کے لیے خفیہ تدبیریں فرماتا ہے ظاہری حالات کسی اور طرف جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیریں ان حالات کے برعکس ہوتی ہیں اور یک لخت اللہ کے عمر سے حالات ایسا پلٹا کھاتے ہیں کہ تمام کمزوری کے اسباب ختم ہو جاتے ہیں اور وہ بندہ رفعت اور ایک عظیم مکانت حاصل کر لیتا ہے اللہ کے عمر سے قرآن نے ایک مثال دی ہے وغرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون اللہ تعالی نے مؤمنین کے لیے ان کے ایمان کی تقویت کے لیے ایک مثال بیان کی ہے اور وہ مثال اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے اور وہ ہے فرعون کی بیوی کی مثال فرعون وقت کا حاکم تھا انتہائی ظالم اور جابر بربریت کا مظاہرہ کرنے والا اور اپنی طاقت کے نشے میں چور اس کا تھا انا ربکم ہے میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں وہ کائنات کی تمام نعمتوں کو اپنا مقرور قرار دیتا تھا اور بظاہر ایسے حالات نہیں تھے کہ اس کے گھر کے کسی فرد کو ہدایت حاصل ہوتی مگر اندر مریض اسی گھر کے ایک فرد کو راہ راست پر لانے کی تدبیریں فرما رہا تھا اور وہ فرعون کی بیوی ہے اور اس نے اسلام قبول کر لیا اللہ رب العزت نے اسے ایسے اسباب مہیا فرما دیے کہ وہ اس کفر سے ظلم سے پوری طرح بیزار تھے اور جب فرعون کو علم ہوا تو اس نے بڑی ہی بربریت کا مظاہرہ کیا مباہرہ فرعون فراؤن اوتاد فرعون میخوں والا اپنی بیوی کو لٹا کر اس کے ہاتھ باؤں میں میخیں گاڑ دیتا تھا اور یہ ظلم بھی اسے دولت ایمان سے باز نہ رکھ سکتا جناب خباب رضی اللہ عنہ ایک دن بیت اللہ کے سائے میں نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک ظلم اور بربریت کی چکی میں پس رہے ہیں اب تو دعا کر ہی دیجیے کہ اللہ تعالی اپنی نصرت کے اسباب ہمیں فراہم کر دے اور ہمارا سارا معاملہ غلبے پر قائم ہو جائے فرمایا کہ خباب ابھی سے تم سے قبل ایسے لوگ گزرے جنہیں اللہ تعالیٰ کی توحید قبول کرنے کی پاداش میں بلایا جاتا اور سر پہ آئی رکھ دی جاتی یا تو توحید سے انحراف قبول کرو اور شرک قبول کر لو یا پھر یہ آ رہی تمہارے سر پہ چلا دی جائے وہ صبر کا مظاہرہ کرتے اور شرک سے سمجھوتا کرنے پر تیار نہ ہوتے توحید پر قائم رہتے اور آری چلنا شروع ہو جاتی حتیٰ کہ جسم کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے اور یہ ظلم اور بربریت انہیں اللہ کی توحید سے برکشتہ نہ کر پاتا ام حسب تم انتد خود الجن ولما یا تم مسر اللہ دینا خلو من قبل تم بھی ذرا غور کرو اور سوچو کہ جنت کے تم طلبگار تو ہو لیکن کیا جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے ذرا کبھی بیٹھ کر سوچو کہ تم نے طلب جنت کے لیے اب تک کیا کیا ہے کیا محنتیں ہیں اور کس قدر شدائد پر صبر ہے باہر فرعون کی بیوی نے بھی حالات کا مقابلہ کیا اور یہ عین تقوا ہے تقوی بچاؤ کا نام ہے شرک سے بچ گئی کفر سے بچ گئی وہ جو ایک نظام مسلط تھا جو فرعون نے کیا ہوا تھا اس سے پوری طرح انحراف اختیار کر لیا اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی کہ اللہ تعالیٰ ایک کافر خاندان سے اس خاندان کے انتہائی ایک مقرر ہستی کو دولت ایمانی یہ مثالیں ہر دور میں ملتی ہیں پورا گھرانہ شرک پر قائم ہوتا ہے اور کوئی ایک فرد اس معاشرے میں خالص توحید قبول کر لیتا ہے یہ میرے پروردگار کی تدبیریں ہیں اور بالکل یہ ایک واضح مثال فرعون کی بیوی کی مقابلہ کیا اور جب طاقت اور ہمت جواب دے گئی یہ مظالم سہتے سہتے تو اللہ تعالیٰ سے ایک عظیم دعا کر ڈالی رب ابن لی عندہ کا بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعمل ونجنی من القوم الظالمین الہ العالمین اب تو میری یہ درخواست قبول کر لیں کہ میرا جنت میں اپنے قریب گھر بنا دے یعنی دو چیزوں کی طلب تھی ایک جنت کی اور دوسرا اللہ رب العزت کے پڑوس کی کہ اپنا پڑوس بھی عطا فرما دے اور جنت میں میرا گھر بنا دے اور فرعون اور اس کا عمل اس کا منحج اس سے چھٹکارا دے دے اور ظالم قوم کے چنگل سے مجھے نجات دے دے اللہ تعالیٰ نے عظیم دعا ان کے دل میں القاع فرمائی اللہ تعالیٰ کا پڑوس طلب کیا اور اللہ نے یہ دعا قبول کر لی اور راحتیں فرما دی اپنا پڑوس بھی دیا اور جنت کا داخلہ بھی دیا یہ منج سے وفاداری استقامت ہے اور تقوا کا فائدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے میں دعائیں قبول کر کے راحت کا انتظام کر دیا لیکن اس سارے معاملے کا آغاز اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتا ہے کہ ظاہری حالات کچھ اور تھے اور اس نیک بندی کے لیے اللہ تعالیٰ کی تدبیروں کے تقاضے کچھ اور تھے وہ معاشرہ کفر کا تھا وہ گھرانہ کفر کا تھا اللہ اسی گھرانے میں سے ایک فرد کی ہدایت کا انتظام فرما دی ان خفیہ تدبیروں کو بہت کم لوگ جان پاتے ہیں بعض اوقات پورا محلہ پوری بستی کفر پر قائم ہوتی ہے اور کسی ایک فرد کو ہدایت نصیب ہو جاتی ہے اصحاب القحف کا واقعہ شاہد عدل ہے یہ میرے پروردگار کی تدبیروں کے نتائج ہیں جن کی اساس تخوہ ہے اللہ تعالیٰ کا خوف ہے کہ بندہ تخوا کے سے کبھی دور نہ ہٹے اور اپنے حالات کو معاملات کو اللہ کے سپرد کر کر وہ لطیف ہے اپنے بندوں کے لیے ایسی تدبیریں فرماتا ہے کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ یا یا لطیف لطیف بندر اسے اس کے لطیف ہونے کے واسطے پیش کرتا رہے اور نیکی اور تقوا کے منہج پر قائم رہے تو اللہ رب العزت ظاہری حالات کے برعکس اس کے اعلیٰ ترین نتائج فراہم فرما دے گا دنیا کی کامیابی بھی دے گا اور آخرت کی کامیابی بھی عطا فرمائے گا ومن يتق الله يجعل له مخرجا جو شخص تقوی اختیار کیے رہے اللہ اس کو مخرج دے گا تمام پریشانیوں سے دکھوں سے اسے نجات دے دے گا اور ایسے مقام سے روزی دے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو اور اگر ایک بندہ منہج تقوی پر قائم رہے مگر حالات جوں کے دور ہیں پریشانیاں بھی رہیں دکھ بھی رہیں معاشی تنگی بھی ہو تو اس پر اس کو اور خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میری آزمائش لمبی کر دی اشد البرا اللہ تعالیٰ کی سخت تکلیفیں نبیوں پر آتی نبی سے بڑا متقی کون ہو سکتا پیارے پیغمبر کا فرمان ہے انی اتقا کم اور ایک حدیث میں اشد کم لہو خشیہ اس کائنات میں سب سے بڑا منتقی میں تو انبیاء تو تقوا کا پہاڑ ہوتے ہیں مگر سخت ترین تکلیفیں نبیوں پر آتی ہیں نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے یبتل الرجل علی قدر دین ہے ہر شخص کا امتحان اس کے دین کے بقدر ہوتا ہے اگر اس کے دین میں سختی ہو شدت ہو صلابت ہو اور اس کا عقیدہ قوی ہو تو اس کی آزمائش بھی قوی ہوتی ہے بڑی شدت کے ساتھ ہوتی ہے اور اگر دین میں کمزوری ہو تو آزمائش بھی انتہائی خفیف سی ہوتی ہے دین کے بقدر تو ایک شخص اگر تقوا کے سے وفاداری کرتا ہو مگر حالات تبدیل نہ ہو رہے ہوں تو یہ بھی ایک بشارت کا پہلو ہے کہ اللہ ابر عزت کا پیارا بن چکا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے آزما رہا ہے اس کے صبر کو اس کے عقیدے کو ایمان کو نبی علیہ السلام کی حدیث بعض بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں بہت اونچا مقام تیار کر رکھا ہے اس کا عمل اس مقام سے قاصر ہوتا ہے عمل کمزور ہے مگر وہ مقام اونچا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مقام تک پہنچانے کے لیے اسے امتحان میں ڈال دے اس کی صحت کا امتحان ایک دائمی مرض کی شکل میں یا اس کی غنا کا امتحان ایک دائمی فقر کی شکل میں اور اس کو صبر کی توفیق بھی دے دیتا ہے اتنا صبر کرتا ہے کہ اس مقام کے قابل بن جاتا ہے بن جاتا الارض ولیس علیہ اسمن کچھ لوگ ان آزمائشوں پر صبر کرتے کرتے ایسے بن جاتے ہیں کہ زمین پر چل پھر رہے ہوتے ہیں اور ان کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں بچتا اللہ تعالیٰ گناہوں سے بھی پاک صاف کر دیتا ہے تو تقوا کے منحص کے بڑے فائدے ہیں اصل بات یہ بیان ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت ظاہری حالات کے برعکس اپنے بندوں کے لیے تدبیریں فرماتا ہے انہیں مخرج مہیا کرتا ہے اور انہیں آخرت کی کامیابی کے لیے چن لیتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ابتدائی دور میں اس کی مثالیں موجود ہیں ادھر آپ کی بہست عمل میں آئی ادھر دنیا کی دو طاقتیں ٹکرا رہی تھیں ایک ایرانی طاقت اور دوسری رومی طاقت سلطنت روما اور سلطنت فارس ان میں بڑی شد و مت سے جنگیں جاری تھیں لڑائیاں جاری تھیں اکثر ہوتی رہتی تھی بعض تنازعات میں لیکن ایرانی جو ہیں وہ زیادہ طاقتور تھے ان کے وسائل زیادہ تھے ان کی قوت زیادہ تھی ایرانی پہلوان مشہور ہیں ہمیشہ وہ کامیاب ہوتے ہیں اور ان جنگوں نے رومیوں کو پیس ڈالا تھا جنگیں جاری تھی اور ادھر مکہ مکرمہ میں ایک انقلاب وبا ہوا اللہ تعالی نے جو نبی آخر کی فیصد کا فیصلہ فرمایا تھا اس کا وقت آ چکا تھا ادھر آپ نبی بنائے گئے ادھر وہ جنگے اور آپ کی دعوت کے مقابلے میں کفار کا پروپیگنڈا کفار آپ کو تانے دے رہے ہیں ہیں ستا رہے امتحانات میں مسلسل مبتلا کر رکھا ہے آپ کی زندگی کو آدھار بنا کر آپ اللہ کی وہی ہیں وہ اس کا جواب دیتے کہ افطرا اللہ ہم بھی جن تم جو کلام پڑھتے ہو یا تو تم جھوٹے ہو اور یا تم پاگل ہو مجنو ہو یہ باتیں آپ کو سننی پڑتی ایرانیوں اور رومیوں کی جگہوں میں پھر ایرانی غالب گئے اور رومی مغلوب ہو اور کفار کو ایک اور پروپیگنڈے کا موقع مل گیا کہ رومی اہل کتاب ہیں عیسائی ہیں اور ایرانی یہ بے دین لوگ ہیں آتش ہیں اگر اہل کتاب ہونا سچائی ہوتا تو ہر دفعہ رومی مغلوب کیوں ہوتے ہیں شکست خوردہ کیوں ہوتے ہیں کفار کہتے ہیں کہ ہمارا تمہارا معاملہ بھی یہی ہے تم آسمانی کتاب کے دعوے دار ہو قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وحی کی یعنی تم بھی اہل کتاب اور اس کے مقابلے میں ہم اہل کتاب نہیں ہیں جیسے ایرانیوں نے رومیوں کو بچھاڑ دیا ایک وقت آئے گا ہم تمہیں پیس کے رکھتے ہیں اور بچھاڑ کے رکھتے ہیں اور واقعی ایسا ہوا ہوا ان جنگوں میں ایرانی غالب آ گئے اور رومی مغلوب ہو گئے یہ ظاہری حالات ایرانی فتح پر فتح حاصل کر رہے ہیں اور طاقت کے نشے میں چور ہیں اور رومی مسلسل شکستوں سے بالکل قریب المرگ ہو چکے ہیں کہ ان کا خاتمہ آج ہو اور کل ہو یہ ظاہری حالات بن چکے تھے اور ایرانیوں کی فتح سے مسلمان پریشان بھی ہوئے کہ اہل کتاب مغلوب کیوں ہوئے جب وہ انجیل کے دعوے دار ہیں تو کچھ تو صداقت ان کے ساتھ ہے اور ایرانی بے دین قوم آگ کی پجاری یہ کیسے غالب آ سکتی اس پروپیگنڈے نے مسلمانوں کو اور ان کے عزم کو مجروح کیا اور ان کو پریشان کر دیا خالق کائنات کی وہی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف الروم رومی مغلوب ہو گئے یہ بات درست اور ایرانی غالب ادن اس زمین میں جو عرب کی زمین کے قریب ہے لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا لیکن ایرانی اس غلبے کو پا لینے کے باوجود مسلسل فتوحات کے باوجود ان قریب مغلوب ہوں اور رومی غالب بظاہر اس خبر کا نہ کوئی امکان ہے نہ کوئی اعتماد اعتماد جگہ میں کسی قوم غالب آ جائے اور فاتح قوم مغلوب ہو جائے اور وہ بھی کتنے عرصے میں فی چند سالوں میں یہ عربی لفظ ہے اس کا اطلاق تین سے لے کر نو تک ہوتا تین سال کے اندر چار سال کے اندر پانچ سال نو سال کے اندر اللہ نے مدت کی تعین نہیں فرمائی لیکن فرمایا کہ اسی ایک عشرے میں رومی غالب آئیں گے اور یہ فارسی مغلوب ہو جائیں گے کچھ ظاہری حالات بھی تو ہوں لیکن نہیں معاملہ اللہ کی قدرت کا ہے ان اللہ علیہ کل شعین قدیر ایک مغلوب اور مفتوح قوم جو ہزاروں سال سے شکست کو شکست کھا رہی ہے چند سالوں میں ایک غالب اور فاتح قوم پر کیسے غالب آئے کفار کا پروپیگنڈا اور بڑھ گیا اور کہا کہ چلو اسی کو ہم ایک سچائی اور جھوٹ میں فرق قرار دیتے ہوئے انتظار کرتے کہ ان چند سالوں میں چار پانچ سات سال میں رومی غالب آئیں گے اگر غالب آ گئے تو یہ خبر سچی ہے غالب نہ آ پائے تو مانا یہ سب جھوٹ ہے اور جھوٹے دعوے ہیں ابو بکر صدیق عنہ ان کے پاس کفار قریش آئے اور کہا کہ تمہارے صاحب کا ساتھی کا یہ دعویٰ ہے کہ چند سالوں میں رومی غالب آئیں گے چلو شرط لگا لیتے اگر غالب آ گئے تم سچے اور ہم جھوٹے اور اگر غالب نہ آ سکے اور دس سال گزر گئے تو پھر تمہیں اپنا جھوٹ ماننا پڑے گا آسمان کی خبروں کے دعوے ہیں جھوٹے دعوے ہیں ابو بکر صدیق صدیق تھے سچی تصدیق کرنے والے دل سے نبی اسلام کی تربیت ایسی تصدیق ان کے دل میں موجود تھی جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اللہ کے پیارے میں عمر کی حدیث بوزین ایمان بکری ایمان عہد الارض درجہ حق اگر اکیلے ابو بکر کے ایمان کو پوری زمین والوں کے ایمان کے ساتھ تولا جائے ایک پلڑے میں ابو بکر صدیق کا ایمان ہو اور دوسرے پلڑے میں پوری زمین کے مسلمانوں کا ایمان ہو ابو بکر کا ایمان ساری دنیا کے ایمان پر بھاری ہوگا اور ان کا ایمان ساری دنیا کے ایمان سے سبقت لے جائے گا انہوں نے کہا لگا لو شرط شرط لگانا حرام ہے ناجائز ہے یہ جوئے کی قسم اس وقت تک اس کی حرمت نہیں آئی تھی فرمایا کہ لگا لو شرط اب ایک طرف کفار قریش ہے دوسری طرف سعید نور بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک شرط لگ گئی اور پھر اللہ نے دکھایا ظاہری حالات کے برعکس کہ اللہ تعالی نے رومیوں کو فتح دی غلبہ دیا اللہ تعالی نے اس کے لیے وہ اپنی افواج نہیں اتاری وہ تو ہر شے پر قادر فرشتے اتار دیتا اللہ تعالی نے ایرانیوں کی شکست کا ایک سبب استعمال فرمایا اور وہ یہ کہ ایرانیوں کی فوج میں پھوٹ پیدا کر دی ایرانی سپا سرار جو امیر الافواج تھا اس سے کچھ کوتا ہی ہوئی اور ایرانی حاکم کسرا اس نے خط لکھ دیا کہ تم معذول اپنا عہدہ فلاں کو دے دے اس نے اطاعت سے انکار کر دی ایرانی حاکم نے اس کے بھائی کو استعمال کیا کہ تم اس سے جا کر چارج لے لو اور اسے قتل کر دو وہ قتل کی نیت سے آیا چارج لینے آیا مگر اس حاضر سپا سالار نے اپنے بھائی کو آمادہ کر لیا ہم آپس میں متحد ہو جائیں اور کس طرح کے خلاف بغاوت چنانچہ متحد ہوئے اور پھر جب نئی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا یہ اندر سے ساز باز کر کے رومیوں سے مل گئے اور یوں ایک ایسی پھوٹ پڑی ایسا تنازعہ قائم ہوا کہ صدیوں سے غالب قوم پلک جھپکتے ہی مغلوب ہو گئے اللہ کے وعدے پورے ہو گئے یوم دن یفراہ المؤمنون اس دن ہم خوش کر دیں گے مومنین اور کفار کا پرو گنڈا خاک میں مل جائے گا تو حالات ظاہری کچھ اور تھے اللہ کی تدبیریں کچھ اور تھیں اللہ نے ایک موقع فراہم کیا کہ اے قوم کفار اب بھی سمجھ جاؤ ہمارا فائدہ پورا ہو گیا اور چند سالوں میں صدیوں کی غالب قوم مغلوب ہو گئی اور مغلوب اور پسی ہوئی قوم غالب ہو گئی یہ اللہ کی قدرت کاملہ مظاہر ہے ظاہر حالات کچھ اور ہوتے ہیں اور خالق کے کائنات کی تدبیریں کچھ اور ہوتی ہیں ظاہری حالات پر پوری دنیا متفق ہو لیکن ہوگا وہی جو عرش والے کا فیصلہ ہے اسی کی تقدیر اور تدبیر نافذ ہوگی اور کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا من قبل بعد پہلے بھی امر اللہ کا تھا اور سن لو بعد میں بھی امر اللہ کا ہوگا جن دنوں یہ واقعہ پیش آیا کہ رومی غالب آ کر ایرانی مغلوب ہو گئے انہی دنوں سرزمین عرب میں کیا چل رہا تھا جناب رسول اللہ علیہ وسلم کو کفار نے اس قدر مظالم کی چکی میں پیسا اور آپ کے صحابہ کو کہ وہ مکہ چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے ہجرت عمل میں آئی اس سے بڑھ کر ایک کسی ہوئی قوم کی علامت کیا ہو سکتی ہے جو اپنا گھر بار چھوڑ دے وطن چھوڑ دے اور اپنے کاروبار چھوڑ دے صرف دین بچانے کے لیے اور ان مظالم سے عافیت اور سلامتی کا راستہ اپنانے کے لیے اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کسی ہوئی قوم مقہور قوم دوسری طرف عرب کی طاقت کیا تھی قریش کی طاقت کیا تھی ان کی طاقت یہ تھی کہ یمن کا حاکم ابرا جس کی کی طاقت دنیا میں دھوم تھی اپنے ہاتھ ہی لے کر مکہ آ گیا تاکہ اس اللہ کے گھر کو مزمار کر دیا جائے اور جو قریش کی شان و شوقت بن چکی ہے اسے خاک میں ملا دیا جائے اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے جو ہے ایک ڈیوٹی ان کو تفویض کی ان کی چونچوں میں کینکریاں ہاتھیوں پر برسی اور وہ ملیا میٹ ہو دنیا حقی بکی ابرا شکست سے دو چار ہوا ابرا مغلوب ہو گیا اور خود بھی وہ اسی واقعے میں موت اور فنا کا شکار ہو گیا قریش کی ایک دھاک بیٹھ گئی دنیا ان سے مرعوب ہو گئی اور ان کی ہمیشہ کی فتح پر جو ہے وہ دنیا قائل ہو گئی یہ قوم کبھی مغلوب نہیں ہو سکتی اللہ کے فائدے کیا تھے اللہ بننا انا اللہ نے یہ بات لکھی ہوئی ہے غلبہ میرے لیے اور میرے رسولوں کے لیے کوئی شخص کسی خوش میں مبتلا نہ رہے اس کی طاقت جیسی بھی ہو شہرت جیسی بھی ہو مگر فیصلہ اللہ کا نافذ ہوگا یہ ایک دوسری خبر آ گئی پہلی خبر کیا تھی تھی رومی غالب آئے جو سے دوسری خبر یہ تھی کہ اللہ اپنے پیغمبر کو غلبہ دے گا وہ قوم مغلوب ہوگی جس قوم نے ابرا کے ہاتھیوں کو میڑ کر دیا اور غالب کون آئے گا جس کو ہجرت سے دو چار ہونا پڑا ترک وطن اور ترک اہل و عیال اور ترک قوم ترک تجارات ان تمام مراحل سے گزرنا پڑا یہ ایک پسی ہوئی قوم تھی جو مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گئی نبی السلام نے فرمایا تھا کہ مدینہ کے انصاری ہو تم یہ کہہ سکتے ہو کہ اتائی تھا نہ ترید آ گئی نہ کہ آپ ہمارے پاس لٹے پیٹے آئے تھے اپنی قوم نے آپ کو نکال دیا تھا ہم نے آپ کو جگہ دی تم یہ بات کہہ سکتے ہو لیکن تم کہتے نہیں اس قدر نیکی اور تخوا کا منحج اور اس کا مقام اللہ نے تمہیں یہ دیا ہے کہ الناس دسار الانصار و شعار کہ باقی سارے مسلمان میرے لیے اوپر کے لباس کی مانے دو اور تو میرے لیے اندر کے لباس کی مانے دو جو جسم کے ساتھ چپکا ہوتا ہے لو سالہ کر انصار لو سالہ کر ناس و مشعبہ و شعبہ اگر سارے مسلمان ایک طرف چل پڑے اور انصار صحابہ دوسری طرف تو میں انصار کے پیچھے چلوں گا اور ان کے راستے کو اختیار کروں گا اور اپناؤں گا یہ انصار کا مقام تھا لیکن اس وقت بظاہر یہ قوم قوم کسی ہوئی تھی جو اپنے وطن سے نکال دی گئی اور نکالنے والے اپرا کے غرور کو خاتم میں لا چکے تھے ظاہری حالات کچھ اور تھے اور اللہ کی تدبیریں کچھ اور تھیں چنانچہ اللہ تعالی نے اپنے پیارے بیگمبر کی مدد اور غلبے کا وعدہ فرما لیا اور پھر ہجرت کی ایک سال کے اندر ہی مار کے بدر بپا ہوا والا خط نسر بدر تمہیں اللہ نے بدر میں فتح دی جبکہ تم عزلہ تھے عزلہ زلیل کی جمع تم کمزور تھے طاقت میں بھی وسائل میں بھی اسلحے میں بھی تعداد میں بھی کوئی مقابلہ نہیں تھا ایک پسی ہوئی قوم اور وہ ایک طاقتور قوم دنیا میں جس کی دھوپ بیٹھی ہوئی ہے نے تو ابرا کے ہاتھیوں کو تباہ کر دیا ابرا اس قوم کا مقابلہ نہیں کر سکا یہ پسی ہوئی قوم کیسے مقابلہ کر سکتی ہے پیٹوں پر پتھر باندھنے والی نہ ان کو کھانا ملتا ہے نہ کوئی وسائل ان کے پاس نہ طاقت ان کے پاس ہے مگر اللہ رب العزت نے ستر قریش کو فاصل جہنم کیا بڑے بڑے سردار نخوت اور غرور نے اللہ نے سب کی طاقت کو غرور کو خاک میں ملا دیا بظاہر حالات کچھ اور تھے لیکن اللہ کی تدبیریں کچھ اور تھیں اور ہوتا وہی ہے جو اللہ کی تدبیر ہو اور جو اللہ کا فیصلہ ہو حالانکہ بظاہر کو مقابلہ نہیں تھا اللہ تعالی لطیف ہے لطیف کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے بندے اگر اللہ کے ساتھ وفاداری کریں اس کی اطاعت کرے اور منحج تقوا پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ ظاہری حالات کے برعکس حالات کو پلٹنے پر قادر صحابہ نے کا اختیار کیا نبی علیہ السلام نے مشورہ کیا کہ ہم تو کفار کے قافلے کو جو شام سے آ رہا تھا لوٹنے کا پروگرام لے کر آئے تھے وہ قافلہ نکل گیا نکل گیا اب ان کا مسلح قافلہ سامنے آ چکا ہے وہ بھی ایک ہزار کی تعداد میں اسلحے سے لیس ظاہری وسائل سے لیس اور انتہائی طاقتور اب ہم کیا کریں صحابہ نے لڑائی کا اور جہاد کا مشورہ دیا بلکہ مقداد بن اسود نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسنا صحابہ موسا ہم پہ موسا کے قوم نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتل ان ها هنا قاعدون کہ آپ جائیں آپ کا رب جائے اور جا کے لڑو جب علاقہ فتح ہو جائے ہمیں خبر کر دینا ہم آ کر اس کو آباد کر دیں بلکہ ان یمین کا کا یا رسول اللہ صلی اللہ ہم تو لڑیں گے آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں اگر کسی مقام پر آپ کے خون کا کترا ٹپکا پسینے کا کترا ٹپکا ہم اپنے خون بہا دیں سعد بن معاذ نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ تو بدر کا مقام ہے اگر آپ ہمیں بالکل الغما تک لے جائیں ہم وہاں بھی جا کے لڑیں گے مسعود کا قول ہے کاش مقدار میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے اور مجھے وہ بدر کے مقام کا قول دے دے جو اللہ کے نبی سے کہا تھا کہ ہم آپ کے دائیں بائیں لڑیں گے آگے پیچھے لڑیں گے کاش اسد مجھ سے سودا کر لے میری زندگی کی ساری عبادات لے لے بس وہ ایک قول قول مجھے دے دے تقوا سے بھرپور اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے بندے کامیاب ہو تو اللہ کی تدبیریں نافذ ہوتی ہیں حالات کچھ اور تھے مگر نتیجے کچھ اور برآمد ہوئے تو اللہ اسی ہجرت کے واقعے میں اللہ کے پیغمبر انتہائی کمزور انتہائی کمزور صحابہ انتہائی کمزور اور اس کمزوری کی ایک دلیل یہ بھی تھی کہ آپ کا تعاقب ہو رہا تھا کہ آپ کو نعوذ باللہ قتل کر کے آپ کا سر ابو جہل کو پیش کریں اور انعام میں سو سرخ خون وصول کریں سوراخا بن مالک کا کافر تھا مشرق تھا بعد میں اسلام قبول کر لیا وہ تو تعاقب کرتے کرتے آپ کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے اور آپ کے قریب پہنچ گئے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ کا فیصلہ اس کے گھوڑے کے پاؤں گھنس گئے اور وہ انتہائی پریشان ہوا اللہ کے پیارے کے کی دعا سے اس لیے آسانی ہوئی اور پھر وہ گھوڑا چلنے میں کامیاب ہو گیا تین بار ایسا ہوا آخر سوراخا نے اسلام قبول کر لیا جس دن مکہ فتح ہوا سوراخا مسلمانوں کے ساتھ تھا اور ایک کونے میں کھڑا رو رہا تھا فرمایا کہ سوراخا تم کیوں رو رہے ہو اللہ نے ہمیں مکہ دے دیا مکہ فتح ہو گیا کہا کہ مجھے وہ دن یاد آ گیا جس دن میں آپ کا تعاقب کر رہا تھا اور یہ قوم انتہائی طاقتور تھی آج یہ قوم پس چکی مغلوب ہو چکی شکست خوردہ ہو چکی مکہ ہمیں حاصل ہو گیا اسلام کی اس شوقت پر آنسو بہا رہا ہوں رسول اللہ وسلم نے ایک عجیب بات فرمائی کئی فن تھا سب بڑا کلّہ بے سوارے کس طرح سوراخا آج تم رو رہے ہو ہماری اس عظمت اور شوکت کو دیکھ کر اس دن تمہارا حال کیا ہوگا اور تمہاری کیفیت کیا ہوگی جب اللہ رب العزت تمہاری کلائیوں میں کس طرح کے کنگن پہنا دے کے کنگن صحابہ نے یہ بات سنی اور یقین کر لیا کہ ایسا ہو کر رہے ایرانی طاقت مغلوب ہوگی اور اس کے حاکم کے جو زیورات جو تخت شاہی پر بیٹھ کر وہ پہنا کرتا تھا فرمایا کہ تمہاری کلائیوں میں پہنائے جائیں اللہ چنانچہ صحابہ نے یقین کر لیا اور تمسخر کرنے والے مذاق اڑا رہے یہ کیسے ہو سکتا پیٹوں پر پتھر بندے ہوئے کھانا نصیب نہیں ہو رہا اور کسرا اور کیسر کی فتح کی باتیں ہو رہی جنگ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک خندق کھودتے کھودتے ایک چٹان بیچ میں حائل ہو گئی جو ٹوٹ نہیں رہی صحابہ ضربے لگا رہے لیکن کامیاب نہیں ہو پا رہے اللہ کے پیارے پیغمبر سے کہا کہ کیوں نہ ہم آپ ذرا آئیں تشریف لائیں اور دیکھیں یہ چٹان کا معاملہ کیا ہے آپ نیچے اترے کدال ہاتھ میں لی اور ایک ضرب لگائی اس چٹان پر جب کدال آپ نے اٹھائی تو آپ کا پیٹ ننگا ہو گیا اور صحابہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر دو پتھر مجھے پتہ نہیں کب کا فاقہ تھا اور کتنا صبر آپ نے کیا اور آپ نے جب پہلی ضرب لگائی فرمایا کہ یہ ضرب اس چٹان پر نہیں بلکہ روما کے سربراہ کیسر کی پشت پر ہے کیسر کیا کیسر ہمیں ملا ہی ملا اس کے خزانے اور اس کی طاقتیں ہمارے قبضے میں آئیں گی دوسری ضرب آپ نے لگائی چٹان اور ریدا ریدا ہوگی فرمایا کہ حالہ کا کسرا کسرا بھی برباد ہو اور پھر آپ نے مدائن یمن کی فتح کی بھی خبر دی حبشہ کی فتح کی بھی خبر دی کس حالات میں جب کہ ٹاٹ کی گوریوں پر بیٹھتے کھانا نصیب نہیں ہو رہا اور اپنے فاقے کو مٹانے کے لیے پیٹوں پر پتھر باندھتے ظاہری امور کچھ اور تھے مگر آپ کی اس نصرت اور فتح کے وعدوں نے صحابہ کو یقین پیدا کر دی اور چند سالوں بعد ہی امیر المحمین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں کسرا اور قیصر فتح ہوئے جب کسرا فتح ہوا تو فاتح کسرا نے کسرا کا زیور مدینہ بھیجا تاکہ امیر المومنین وہ زیور دیکھیں اور خوشی میں شامل ہو جائے زیور پہنچ گیا آپ نے دو باتیں ارشاد فرمائی ایک یہ کہ کس طرح کا تاج جب آپ نے دیکھا فرمایا کہ خوشی کس طرح کے تاج کی نہیں ہو رہی خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ میری امت کا جو فرد جو اس تاج کو لایا ہے وہ بڑا امانت دار سارے موتی جو اربوں کی مالیت کے ہیں کیوں کہ تو ہیں اگر وہ چاہتا ایک آدھ موتی توڑ لیتا اس کی نسلیں سبر جاتی لیکن لانے والے نے یہ امانت جو کی تو پیش کر دی ایک دن کمرے میں کچھ لوگ بیٹھے تھے امیر امیر المومنین بھی تھے نے فرمایا کہ چلو کسی خواہش کا اظہار کرو تمہاری کیا خواہش ہے میری کیا خواہش کسی نے کہا میری خواہش تو یہ ہے کہ اللہ میرے سینے کو قرآن و حدیث کی علوم سے بھر دے اور میں قرآن و حدیث سے فیصلے کروں اور کسی نے کہا میری خواہش یہ ہے میرے پاس دنیا کا خزانہ آ جائے اللہ کی راہ میں بانٹتا رہوں اپنی اپنی خواہشیں لوگوں نے پیش جب سب خاموش ہو گئے تو لوگوں نے کہا میرے آپ کی خواہش کیا ہے فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے کہ جتنے کمرے میں لوگ ہیں پندرہ ہیں بیس ہیں اتنے اللہ مجھے لوگ دے دے جن کی امانت ابو عبیدہ بن جرہ جیسی ہو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا ابو عبیدہ امین و حادم اس امت کا سب سے بڑا امین ابو بیدہ مجھے اسلحے کی طاقت نہیں چاہیے بس ایسے پندرہ بیس افراد مجھے مل جائے جن کی امانت ابو بیدہ پوری دنیا پر غالب آ سکتا ہوں فتوحات اور غلبہ یہ وسائل کے رہینے منت نہیں ہے بلکہ یہ لوگوں کے تقوی پر ہے نیکی پر ہے اور اس عظیم منہج پر ہے بہرحال فرمایا کہ تاج لانے والا بڑا امین ہے اوپر کنگن پڑے ہوئے تھے کس طرح کے فرمایا کہ لگتا بڑا پہلوان تھا اتنی بھاری کلائیاں اس کی ان کلائیوں میں کنگن پورے آتے تھے بڑا موٹا تازہ پہلوان ذرا دیکھوں تو صحیح میری رعیت میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی جسام اور طاقت کس طرح جیسی ہو جس کی کلائیاں کس طرح کس طرح جو ہیں وہ جو طاقتور ہو نظر دوڑائی تو سامنے آپ کو سوراخا بن مالک دکھائی اللہ کے پیارے پیغمبر کی پیش گوئی کہ سوراخا تیرے ہاتھوں میں کلائیوں میں اللہ تعالیٰ کس طرح کے کنگن پہنائے گا نظر آ گئے فرمایا کہ تعال یا سوراخا سوراخا تم آؤ میرے اور یہ کلائیاں مجھے یہ کنگن پہن کے دکھاؤ سوراخا کنگن بھی پہن رہے ہیں زاروں کے تار رو بھی رہے کیا معاملہ کیوں رو رہے ہو تو اللہ کے پیغمبر کی پیش گوئی ذکر کی کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی اور وہ پیش گوئی ہر بار ہوئی منہج بندہ یہ اپناتا رہے اپنائے رکھے تو اللہ تعالیٰ ظاہری حالات کو تبدیل کرنے پر قادر ہے اس نے خود ہی بتایا کہ میں لطیف ہوں اور لطیف کا مان اپنے بندوں کے لیے خفیہ تدبیریں کرنے والا اور ان کے ظاہری حالات کو پلٹ دینے والا اور بندوں کے لیے وہ فیصلے کرنے والا متقین کے لیے اور صالحین کے لیے کہ جو فیصلے ان کے حق میں بہتر خواب و دنیا کی زندگی کے لیے خواب و آخرت کے لیے اور خواب و دونوں جہانوں کے لیے یوسف علیہ السلام کی مثال دی تھی حالات ظاہری کچھ اور تھے مگر تقوا کے منہج پر قائم رہے معصیتوں سے گریدا رہے اور اللہ نے چند برسوں میں جو ہے وہ کایا پلٹ دی اور ان کے سر پہ دو تاج سجا دیے نبوت کا تاج اور ملک کے مصر کی بادشاہ دنیا بھی سمر گئی اور آخرت بھی دنیا کے خزانہ بھی قدموں میں ڈھیر ہو گئے خاندان بھی مل گیا والد بھی مل گئے اور اللہ نے سارے حالات یک لخت تبدیل فرما دیے تو من داخل کا جو اللہ مخراجا جو تخوا اختیار کیے رہے گا اللہ اس کو مخرج دے گا اور ایسے مقام سے روزی دے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو الہ ہم بڑے کمزور بندے ہیں تو ہی ہمیں تقوی اختیار کرنے کی صلاحیت دے دے طاقتیں عطا فرما دے ہماری پروادیں اونچی فرما دے اور دنیا اور آخرت کی بہتریاں بھلائیاں ہمیں عطا فرما دے اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام على رسول تمام تمام بیمار بھائیوں اور بہنوں کی صحت کی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ آج عطا فرما دیں بالخصوص جن دوستوں نے یہ اپیل بھیجی ہے اللہ ان کے مریضوں کو شفا دے شفا کامل و حاضر اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے اور آسانیاں فرما دے یہ آج کا اعلان چاکی واڑہ کی محمدی مسجد کے لیے ہے یہ مسجد الحمد للہ چند سال قبل اللہ کی توفیق سے قائم ہوئی اور یہ علاقہ ایک شرک اور جہالت کا گڑھ تھا بظاہر ایک ایسا محاذ قائم کر دیا گیا جو بہت ہی مشکل تھی مگر ساتھیوں کی استقامت سے اللہ تعالی نے اس محاذ کو کامیابی عطا فرمائی اس وقت مسجد کا جو دامن وہ بھی تنگ ہوتا جا رہا ہے اللہ نے اس قدر ساتھی دے دیا اور ساتھیوں کی ایک اور کوشش وہاں پر کامیابی سے قائم ہوئی اور جاری بساری ہے اور وہ اس مسجد میں ایک خواتین کے مدرسے کا اہتمام الحمد للہ اس علاقے کی جو ایک ایسا معاشرہ جہاں پر جہالت اور شرک اور بدعت اور خرافات اپنے عروج پر ہیں اسی بچیاں یہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہو گئے اور یہ تعداد اس وقت زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہی ہے اور دو معلمات خدمات انجام دے رہی تعلیم کا سلسلہ ظاہر ہے کہ ظاہری جو ہے ہے وہ ایک مدد کا متقادی ہوتا تو ساتھیوں کے ساتھ تعاون کیجیے علاقہ غربت کا علاقہ اور ساتھیوں نے اپنے وسائل دیکھے لیکن یہ ایک بڑا فیصلہ کر لیا اب بچیاں پڑھ رہی ہیں اور تعلیم جاری ہے اور معلمات تعلیم دے رہی ہیں تو آج یہ ساتھی اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد آپ سے رجوع کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے تاکہ سال بھر کا بجٹ ان کو حاصل ہو جائے اور پوری راحت کے ساتھ یہ کام کر سکے ساتھ ہی باہر موجود ہوں گے آپ تعاون کیجیے اللہ تعالیٰ توفیق دے اور اس تعاون کو صدقہ جاریہ کے طور پر اللہ تعالیٰ قبول کریں ان الحمد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله واحسن